سیدنا کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی گھر میں وضو کر کے صرف نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک نماز پوری نہیں کر لیتا اور تم سے کوئی نماز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان مخالفت نہ کرے یعنی تشبیق نہ ڈالے نمبر انیس سو تیرہ مسند احمد